پیش ہمت سے تفصیل سے پوری بات آ گئی ہے تقاضا یہ ہے علماء سے ایک ایک سال کی ترتیب بنا اظہار کرے کھڑے ہو کر اور اپنی ترتیب خود بناوے اپنی تعلیمی اور دینی علمی مشغولیوں کی رعایت کے ساتھ مہینہ آپ حضرات طے کریں اپنا مہینہ خود ہی طے کریں آج کے آج نہیں جانا ہے ترتیب بنانی چاہے شابان سے ترتیب بن جائے شوال سے بن جائے محرم سے ترتیب بنتی ہے تو محرم سے بنا لیں لیکن اس وقت نیت کریں گے تو کچھ آگے قدم بڑھیں گے نیت کے بعد ہی آدمی آگے بڑھتا ہے ابھی اسی سفر میں ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی احمد آباد کے اجتماع میں سن اکاسی کے ان کی فراغت ہے مظاہر روم سے وہ کہہ رہے تھے بہت سالوں سے نیت کرتا تھا اس سال میں نے قدم بڑھا دیا تو ابھی سات مہینے ہو گئے سال میں اپنے علاقے کے ادارے میں پڑھاتے ہیں بنگال میں اور ترتیب بنا رہا تھا تو اس سال اللہ نے آسان کر دیا تو تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں سال لگا رہے ہیں ابھی چل رہے ہیں احمدآباد میں ان کی جماعت آدمی جب نیت بناتا ہے تدبیر کرتا ہے تو اللہ پاک راہیں کھول دیتا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نیت تو سبھی کرے کہ انشاءاللہ سال لگانا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آسان اللہ ہی کرے گا آسان تو اس کے کرنے سے ہی ہوگا اور وہی کرتا ہے اور تقاضے ہمارے سامنے ہیں اس وقت جو سب جگہ جہالت ہیں بے دینی ہے غفلت ہے صبح دونوں کی کارگزاریاں یہاں بھی ہوئی ہوگی جو حضرات ہوں گے سنا ہوگا کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو ایسی جہالت کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی بھی جو شرائط ہے اس کا علم نہیں ہے اور اپنی دنیا کے خاطر وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ فقہ سے اگر پوچھے تو وہ ایمان پر بھی باقی نہیں رہتے ہوں گے نماز روزہ تو ہے ہی نہیں لیکن جو بنیادی چیز ہیں اس میں بھی ایسی جہالت بلکہ بعض علاقوں میں وہ کارگزاریاں ملی کہ اپنے کام کاج کے خاطر انہوں نے نام بدل دیے آئیڈینٹی اپنی اسی نام سے بنوا لی نئے نام سے آدھار کارڈ بنوا لیا انہوں نے اور ایسے دو چار پانچ نہیں ہیں ایک زمانے میں سنتے ارتداد کی خبریں آئی تو علما حرکت میں آئے اور محنت کی انہوں نے اہل مسنت نے مسنتیں چھوڑ دی اس کے خاطر اور چلے پھرے علاقوں میں اور اپنے کام میں لگے تو اسی طرح اس وقت بھی حالات ہے بہت سارے مختلف فتنوں کے جو باتیں آتی ہیں باطل فرقوں کی خبریں تو پہنچتی ہیں سب جگہ پر تو وہ اپنے میدان میں اپنا کام کر ہی رہے ہیں یہ ایک آسان سی شکل ہے ان تک پہنچنے کی اگر اہل علم بھی ہیں ساتھ میں تو یہ مسئلہ کافی قابو میں آ جاتا ہے اور فتنے جو ہیں پنپنے سے وہ علاقے بچ جاتے ہیں جہاں علماء حرکت میں آ جاتے ہیں اور جہاں وہ چیز نہیں ہوتی تو فتنہ درخت بن جاتا ہے وہ فتنہ پورا درخت بن جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے کافی طاقت لگ جاتی ہے پھر بھی پورا قابو نہیں ہو پاتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ نیت کرا ارادے رہے کہ انشاءاللہ اس کی یعنی ترتیب جو بزرگوں نے قائم کی ہے اس کے لیے ایک سال ضرور لگائیں گے انشاءاللہ نیت کر دیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرماوے سب کو قبول فرماوے اچھا اس میں جن حضرات نے پہلے سال لگا لیا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں جن کا پہلے سال لگ چکا ہے ماشاء اللہ آپ حضرات اس طرف آ جائیں اور اب آگے کی ترتیب بناویں سال لگائے ہیں چار چار مہینے بھی لگے ہیں پہلے اب ملکوں کے تقاضے ہیں بیرون ملکوں میں جو جماعتیں اس سال ماشاء اللہ آپ کے اس علاقے سے تقریباً دس جماعتیں باہر ملکوں میں کچھ جا چکی ہیں کچھ ابھی جا رہی ہیں ان سب جماعتوں میں عربی انگریزی والوں کا تقاضا رہتا ہے علی کا تقاضا رہتا ہے آپ حضرات اس کی نیت بناؤ اس طرف آ جا اللہ آسان فرما دوں بیچ میں جو جگہ خالی اس کو پور کر آگے بڑھ جا ایک گزارش حضرات سے بھی تھی جیسے باہر نکل کر ایک محنت ہے ایسے مقام پر بھی سب جگہ مسجد کی جماعتیں بنی ہوئی مسجد اور جماعت جسے کہتے ہیں اور اس میں اپنے ہی محلے میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر ملاقاتوں کا ایک نظام ہے ہفتہ واری گشت ہے مقام پر کچھ ایسے موٹے موٹے اعمال ہیں کہ اگر وہ اعمال سب جگہ قابو میں آ جاوے تو ایک بہترین ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے لوگوں میں دین زندہ کرنے اور مؤثر ہے ایسے ایسے ماحول میں محنت کے راستے سے فضا بن گئی جہاں کچھ نہیں تھا لیکن مسجد کی جماعتیں بلی دین کی نسبت پر ایک دوسروں سے ملنا جلنا شروع کیا عمومی گشت ہوئے تعلیم کے حلقے قائم ہوئے یہ ایک نظام ہے جو ایک مفید مؤثر نظام ہے اور ہر علاقے میں ماشاء اللہ آپ کے یہاں تو بہت پرانا کام ہے بہت پہلے سے ہے بزرگوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں یہاں مسجد کی جماعتیں اکثر جگہوں پر بنی ہوئی ہیں اور ہمارا بھی کسی نہ کسی محلے سے کسی نہ کسی مسجد سے ربط ہے گزارش تھی کہ اپنی مسجدوں میں مسجد کی جماعت کے ساتھ اگر ان اعمال میں ہماری شرکت ہوتی ہے تو ایک بہت مفید ذریعہ ہے اپنی عوام عوام تک پہنچنے کا اور بہت سارے فتنوں کا یہ علاج ہے مسجد کی جماعت جو ہے بہت سارے فتنوں کا علاج ہے نوجوانوں میں اور لوگوں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اگر ہمارا آنا جانا ہے آمد و رفت ہے ان سے ملنا جلنا اللہ کی نسبت پر اور ہر گھر جا کر ایمان اعمال اخلاق اخلاق آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ابتدا میں باتیں ہی ہوتی پھر دھیرے دھیرے وہ مذاکرے زندگیوں میں آتے ہیں اور زندگیاں بدلتی ہیں گزارش کی تھوڑی قربانی ہوگی اپنی مکتب کے ساتھ مدرسے کے ساتھ دیگر اپنی دینی مشغولیوں کے ساتھ ہمارا تھوڑا وقت اگر پورے ڈھائی گھنٹے نہیں ہے علمی مشغولی زیادہ ہے اگر ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہمارا بعد عشاء بعد یا دوپہر میں یا صبح کسی کے پاس موقع ہے تو صبح جس وقت بھی ہے تو ہمارا ہماری عوام سے رابطے میں تھوڑا وقت روزانہ گزرے ہی اس سے یہ ہوگا کہ ان تک دین پہنچنے کی ایک آسان سبیل ہے اور مسجد کی جماعت کے عنوان پر محلے کے مختلف سبقات جڑے ہوئے ہیں تاجر بھی ہے ملازم بھی ہے مزدور بھی ہے لیکن جو کہ مزیدار جماعت ہے یہ کوئی صحبت یافتہ جماعت نہیں بزرگوں کی اس میں تو کوئی کل تک شرابی تھا چار مہینے جا کر آیا ہے کوئی کل تک بے نمازی تھا چلہ لگا کے آیا ہے کوئی کسی میدان کا آدمی تھا تین دن لگا کے آ کے جڑا ہے تو یہ تو سیکھنے والی جماعت ہے سیکھنے والے لوگ ہیں جیسے مدرسے میں طلبہ ہوتے ہیں ابتدائی درجے کے طلبہ ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہیں تو ان میں ادب نہیں ہے تہذیب نہیں ہے وہ تو دھیرے دھیرے مدرسے میں پانچ سال سات سال دس سال گزرتے ہیں تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بعض مرتبہ کچھ اس طرح کی بد اخلاقی ہیں بے اکرامی ہیں وہ چیز سبب بن جاتی ہے ہمارے نہ جڑنے کی ان کے ساتھ نہ رہنے کی بھائی ان کو کوئی تم نہیں ہے ان کو کوئی ادبی نہیں ہے تو وہ چیز تو نبیوں کے ساتھ بھی پیش آئی اپنی عوام کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کیسی کیسی باتیں پیش آئی لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد پر قائم رہے قربانی دی صبر کر لیا تو ایسے ہی یہ کچھ قربانی کے ساتھ لیکن بہت مفید سلسلہ ہے جن بستیوں میں دیکھا ان کے ائمہ مدرسین ساتھ میں جڑے ہیں تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے ساتھی بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہی امام صاحب محسن صاحب مدرس صاحب ہیں تو ان کو بھی آپس میں جوڑ لیتے ہیں اور بستی میں بھی جوڑ کی شکل قائم ہو جاتی دھیرے دھیرے نمازی بڑھتے ہیں اعمال بڑھتے ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہے اور بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں بنتی ہیں مسجد کی جماعت کی سطح سے بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں قائم ہو جاتی گزارش تھی کہ اپنے اوقات کچھ فارغ کریں اور روزانہ مشورہ ہوتا ہے کسی نماز کے بعد مختصر دس منٹ بارہ منٹ کا مشورہ ہے عموماً فجر بعد ہوتا ہے زیادہ تر علاقوں میں ہفتے میں ایک دن گشت ہوتا ہے جماعت مہمان ہمارے آتی ہیں مہمان جماعتیں ہمارے آتی ہیں اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے میں بڑی امید لے کر جماعتیں آتی ہیں کہ بھائی وہاں دینداری ہیں علماء ہے علم ہے تو کمزور جماعتیں زیادہ آتی اگر ہمارا دو دن ہماری مسجد میں ہے جماعت ہفتے میں تو دو دن اگر ایک ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزر گیا قرآن کے حلقوں کے موقع پر یا اور کوئی ہمارے پاس اس وقت وقت نہیں تھا رات میں تھا تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گئے کچھ ضروری دینی باتوں کا ان سے مذاکرہ ہو گیا وضو نماز کی مشق ہو گئی یا صورتوں کی کچھ مشق ہو گئی دو چار صورت یاد ہو گئی تو یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور یہ طالب ہو کر آتے طالب بن کر آتے وہ اس امید میں ہوتے کہ ہمارے پاس کوئی آوے کوئی بیٹھے کوئی ہم کو وقت دے بلکہ بار بار وہ تقاضا کرتے رہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ علماء کو لگاؤ سال والے علماء کی ترتیب ہوتے ہیں ان کو ایک ایک چلنے کے لیے مختلف جماعتوں میں لگاتے تو وہ اکثر جماعتیں ابھی بہت سارے تقاضے لکھے ہوئے ہوں گے ان کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء کو ہمارے ساتھ لگا اب یہ مقام پر رہ کر ایسی نصرت ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے ہمارا ایک گھنٹہ لگے گا کسی کی سور فاتحہ صحیح ہو جائے گی کسی کی نماز صحیح ہو جائے گی کسی کا وضو صحیح ہو جائے گا تو یہ ایک نصرت کا یہ موقع ہوتا ہے مقام پر رہ کر تو مقام میں ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ہمارے محلے پر محنت اور آنے والی ان جماعتوں کی نصرت اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت فارغ کر کے کچھ سیکھنا سکھانا ہو تو اپنی امامت کے ساتھ مکتب کے ساتھ مدرسے کے ساتھ سال بھر اگر تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا رہا تو تھوڑا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا اور اسی میں سے پھر آگے کی راہیں کھل جاتی آدمی کسی کام میں لگتا ہے اور شروع ہو کر تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے تو پھر اپنے آپ آدمی آگے بھی بڑھتا ہے اس وقت بہت سے حضرات ہوں گے جو بہت دنوں سے نیت بھی کرتے ہوں گے اندر دائیا بھی آتا ہوگا مختلف مجلسوں میں وقت لگانے کا یا تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا بعض مرتبہ مصروفیت میں سے فرصت بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی گھر چھوڑنے کی ایک روٹین کی زندگی کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتے تو نیت کر رہے انشاءاللہ سب شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ابھی لمبی ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم سال کا ایک چلہ لگ جائے اس میں اللہ سے آگے کا مانگو کہ اپنی اپنی مسجد سے اپنے مسلیوں کو اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے عموماً علماء جاتے ہیں تو ان کے ساتھ محلے کے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں مسجد کے متولی حضرات ہیں گاؤں کے چودھری لوگ ہیں بعض ایسے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے سے بستی میں شر یا خیر اگر وہ خیر پر ہیں تو ان کے راستے سے خیر آئے گی اور اگر وہ شر پر ہیں تو ان کے راستے سے شر داخل ہوگی بستی میں ایسے افراد بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ترتیب بنا کر چاہے شابان میں یا گرمیوں کی چھٹی میں جب بھی موقع ہے ایسے وقت میں انشاءاللہ ایک چلہ تو ضرور لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے ذرا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اللہ آپ کی مدد فرماوے آسان فرماوے ہمت فرماوے ماشاء اللہ بہت مبارک اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پیش کر اور پیش کر ہمت سے اس وقت نیت کر لیں چاہے شابان میں ترتیب بن جاوے یا شوال میں بن جاوے یا گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں ویکیشن کے موقع پر مکاتب والوں کو چھٹی ملتی ہے اس موقع پر ہو جائے اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرماوے نکلنا آسان فرماوے آپ حضرات اس طرف ایک حلقہ لگا لیں کچھ دو چار ساتھی ہمارے بھی چلے جائے مقامی بھی دو آدمی جائے شاید آپ بھی چلے تو مختلف حلقوں کے ہوں گے حلقے وائز بیٹھ کر اپنے ناموں کی تعین کر لیں ترتیب بنا لیں اور اوقات کی تعین کر لیں کون سے مہینے میں جائیں گے مہینہ طے کر لیں ماشاء اللہ بہت مبارک بہت مبارک اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرماوے آسان فرماوے قبول فرما جی ہاں۔ ماشاء اللہ اس طرف تشریف ہے تھوڑی دیر صبر کر لے اور دو پانچ منٹ اور صبر کر لیں باقی حضرات اس طرف چلے جو کھڑے ہوئے ہیں ادھر چلے جائیں اچھا کچھ طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں دورے والے ہیں افرا والے تخصصات والے اگر ہیں وہ وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنی تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون نیت کر دیں کھڑے ہو جائیں جو طلبہ ہیں دورے والے تخصص والے ہیں افتاح والے ہیں انگریزی والے اگر آئے ہوں تو وہ بھی ہیں انکلیشور میں ہیں شعبہ وہاں سے آئے ہیں کچھ دوا ماشاء اللہ وہ تو سب علماء ہوتے ہیں آگے کے پڑھائی کے لیے آتے ہیں وہ بھی طے کرے کہ انشاءاللہ اپنے اس کورس کی تکمیل کے بعد سال لگائیں گے انشاءاللہ جو کچھ لغت اور زبان کا علم لیا ہے اس کو دین کے لیے استعمال کریں گے آپ ہاں، حضرات ایک ہلکا لگا دیں اس طرف آ جائے ادھر آ جائے ادھر میرے دہلی طرف آ جائے ماشاء اللہ باقی حضرات بھی نیت تو کر لیں تو انشاءاللہ اپنی ترتیب قائم کر کے چاہے اس وقت اظہار کا موقع نہیں رہا لیکن نیت بنائے رکھے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے وقت لگائیں گے اللہ توفیق فرمائے بھائی آپ حضرات جو ترتیب بنا رہے وہ بیٹھ کر بنا لے ترتیب بیٹھ جاؤ جو ترتیب بنا رہے ہیں بیٹھ جاؤ پیچھے کوئی حلقہ کبھی کھڑا ہے 好的，阿姨大家。 اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین بزرگوں اور پیارے بھائیوں یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیزیں بائی سے شرف ہے بائی سے عزت ہے ایک ایمان اور ایک علم یہ لکھا علماء نے کہ دنیا میں ایمان اور علم یہ چیز بارش شرف ہے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے ایمان دیا جاتا ہے بندوں کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے کہ نبی آتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کراتے ہیں یا قوم اللہ مالکم اللہ یہ آواز ہوتی تھی کی کہ سے اپنا تعلق پیدا کرو اور وہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور کوئی رشتہ داری اللہ سے نہیں ہے عبادت اور بندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا یہ انسانی اور جن جن ان دونوں کی زندگیوں کا اصلی مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے ان زندگی کی ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے باقی سب ضروریات ہیں تو اللہ سے تعلق عبادت کا تعلق ہے بندگی کا تعلق ہے اور یہی تعلق شہری اور باعث سے کامیابی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خورشندگی یہ کہتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہاں اور زندگی بابندگی خورشندگی بس تب شروع اللہ کہیں گے قیامت میں تو خوش ہو جاؤ جی ہاں تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اور مقصد زندگی یہ قرار دیا کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے ہاں اللہ کو پہچانے اللہ پر ایمان لاوے جیسا وہ اپنے شان شفات کے ساتھ ہے اور پھر کہ پھر اس کی عبادت کرے یہ دعوت ہے اور یہ دعوت اس وجہ سے ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا حق ہے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ ترتیب ہے کہ ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے حضوط اور خواہشات کے لیے جنت بنی ہے اور دنیا کہ دنیا حقوق کے ادائیگی کے لیے بنی ہے اور خواہشات کے لیے جنت بنائی ہے تم پیانا جی جنت میں جنتوں کی ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے دنیا بنائی گئی حقوق ادا کرنے کے لیے حقوق کیسے معلوم ہو تو حقوق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا کے انسانوں کو حقوق سمجھاؤ کہ عبادت کے کیا حقوق ہیں معاشرت کے کیا حقوق ہیں یہ معاملات کے کیا حقوق ہیں اقتدار کے کیا حقوق ہیں معیشت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بتاتے ہیں ہم بھی کرام اس لیے پہلے زمانے میں انبیاء کرام عام طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ اور بھیجے گئے تھے جو اسباب والے ہیں تاکہ وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہے جی ہاں, جی ہاں۔ یہ صنعت اور حرفت والے ہیں تو ان کے پاس نبی گیا جی ہاں یہ فیکٹریوں والے ہیں ان کے پاس نبی گیا یہ حکومت والے ہیں یہ تجارت والے ہیں یہ زراعت والے ہیں قوم سبا وغیرہ وغیرہ ان کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ جس جس شعبے میں وہ ہیں اس شعبے کے حق ادا کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہچانے وہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچان کر وہ جس شعبے میں ہے اس شعبے کا حق ادا کرے تو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی تاکہ انسانی زندگی میں جو جو حقوق قائم ہوتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں وہ حقوق انسانوں کو بتائے جائیں کیونکہ حقوق کی سلامتی کی وجہ سے آپس میں سلامتی رہے گی اور حقوق کی پائمالی کی وجہ سے آپس میں فساد ہوگا قاعدے کی بات ہے قاعدے کی بات ہے جب کسی کو اس کا حق مل جائے گا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے لیکن اسی کو اس کو اس کا حق ہی نہیں دیا ہاں۔ پھر پھر ہی نہیں ہے ہاں۔ اس لیے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا گیا اور حقوق کے تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ بتائیں کہ کیا کیا حقوق ہے ہاں۔ کہ آدمی اپنی عقل سے اپنی ضرورت سے حقوق کی تحقیق نہیں کر سکتا اپنی ضروریات کی تحقیق کر سکتا ہے کہ مجھ کو کیا کیا ضرورتیں ہیں ہاں یہ تو اپنے عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے مجھے کیا کیا راحت کے لیے چاہیے لیکن مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں یہ نہیں جان سکتا ہاں اس سے وہ بے خبر ہے اس لیے اس کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جاری کیا آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے ہاں، آپ کے اولاد میں انبیاء کرام آئے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہاں، تو ان کے آنے کی غرض یہی ہے کہ جو جو حقوق ان پر قائم ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو جائے ان کے طریقے معلوم ہو جائیں ہاں، اس کی دعوت دی جائے اس کی تعلیم دی جائے تاکہ آپس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو زندگی ہوگی اس میں سلامتی ہوگی اور نہیں تو فساد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لوگوں سے کہ اسلم تسلم کہ تم یہ دین قبول کر لو تو پھر سلامت رہو گے تو سلامتی اس جہد سے ہے بہار سلامتی سے ہے کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گے اور دوسرے تمہارے حقوق ادا کریں گے اور تم سب مل کر اللہ کے حقوق ادا کرو گے تو پھر کیا جھگڑا ہے پھر کیا ہے کہ کوئی قضیہ نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا ہاں۔ اور جب اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا تو اللہ دوسروں کے معاملہ کو بھی صاف کر دیں گے ہاں۔ تو یہ غرض علم دینے کی حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے آپ بتائیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ مثال ہے یہ مثال ہے کہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ حقوق کی دی جاتی ہے ہاں، کہ یہ اس کا حق ہے یہ کیوں کہ انسانوں کی زندگی میں اور حیوانوں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ انسانوں میں آپس میں تعلقات ہیں انسانی زندگی کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ جو بھی زندگی لے کر آتا ہے وہ تعلقات کی زندگی لے کر آتا ہے ہاں انسان اور حیوانوں میں کہ میں آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہے جی ہاں۔ پرندے کا بچہ جب اس کے پر ہو جائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے کون ماں کون باپ جہاں جی کون وطن کون رشتہ کچھ نہیں ان میں یہ تعلقات ہیں ہی نہیں ہمارے بھی یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں ان میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے بقائے باہم کے حکام بھی نہیں ہے ہاں ان میں آپس میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں تو ان کے لیے آپس میں بقائے باہم کے حکم بھی نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ہے یہ میرا شریک ہے یہ جو ہمارے لیے ہے سب ہاں ان کے لیے نہیں ہے کیوں کہ ان کی اپنی اپنی زندگی ہے تو ان کی اپنی اپنی زندگی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رابطہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے جی ہاں۔ وہ آزاد ہے نہ ان کا وطن ہے نہ ان کا رشتہ ہے نہ کچھ نہیں بلکہ وہ اپنے حیات میں مشخر ہے ہاں اپنی حیات میں مشخر ہے جس کام کے لیے پیدا ہوا وہی کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا دوسرا کام ہی نہیں کر سکتا انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی سب تشکیل کے تابع ہیں انسان اور جن یہ تکلیف کے تابع ہے ان کو مقلب بنایا گیا ہے ہاں باقی ان کو مشکر بنایا گیا ہے جی ہاں تو ہم سے کہا کہ سب تمہارے مشکر ہے وہ سماوا دیولا اللہ تمہارے لیے سب جو مشق ہے چاند شہرت وہ اپنی خدمت کرتے رہیں گے تمہارے لیے یہاں جی تصویر خدمت میں لگا دیا گیا ہے سب کو کیوں خدمت میں لگایا ان کو تاکہ یہ کھائے اور کمائے ہاں یہ سب تمہاری خدمت جائے تم کھاؤ کماؤ ایسا ابر و بادو مخو خورشید فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری جو کر پڑھی تھی گڈیستہ پوچھنا پڑھی ہوگی ہم نے بھی پڑھی ہم نے بھی پڑھی بڑی قیمتی باتیں ہوتی تھی وہ ہاں، حکمت کی باتیں جی ہاں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باد بادو مہو خرشی فلک در کارن پانی سب تیرے کام میں تاکہ تو روٹی کمائے اور کھائے یوں ہے نہیں ایسے نہیں کہ تو روٹی کمایا اور کھائے ساتو نانے بکف آ رہی اور بکف ہو رہی اس لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کی وہ پوری کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو تمہارے تابع کیا ہے اس میں بڑا حق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے سب سے بڑا حق تو اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے اس لیے بڑا حق کس کا ہے یہ بڑا حق جو ہے وہ اللہ تعالی کا ہے پہلا حق اللہ کا اللہ مانتا الاول سے قبل کا شہید تو بڑا حق اللہ تعالی کا ہے اور وہ عبادت کا ہے ہاں۔ روئے زمین پر اللہ کو دو ہی چیزیں پسند ہے ایک کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے ان ارد یو اللہ کے رامن ہو انداز یا پاگود زمین میری بہت کچھ ہے مگر اس میں میری عبادت ہوگی ایک تو روئے زمین پر عبادت ہو یہ اللہ کو پسند ہے دوسرا کہ روئے زمین پر رحمت اور خدمت ہو دوسروں کی دوسروں کو نفع پہنچایا جائے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو ذہن کرنے کی دو شکلیں ہیں ایک مادی شکل ہے ایک مانوی شکل ہے مادی شکل یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے کھانا دیا جائے پانی دیا جائے موت سے پہلے کی جو حاجتیں ہیں وہ مادی کہلاتی ہے وہ مادی حاجتیں ہیں مادے سے پوری ہو جاتی ہے ایک ایک ان کی حاجت پوری کی جائے زمین والوں کی ہاں۔ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ پوری نہیں ہے بلکہ زمین پر رحم کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس طرح ان کی مادی ضرورت پوری کی جائے ایسے ان کی مانوی ضرورت بھی پوری کی جائے تاکہ ان کی زندگی رائے گا نہ جائے ہاں۔ اس لیے کہ جو اپنے موت سے پہلے کی ضرورتوں میں لگے گا اور موت کے بعد کی فکر نہیں ہے اس کی زندگی برباد ہے کیوں کہ ان کی کوشش ساری موت سے پہلے میں چلی گئی اللہ دین اللہ اللہ حیاتی دنیا تو وہ خسارے میں ہے وہ خسارے میں ہے اس لیے اتنی بات نہیں ہے بلکہ بات کی بھی بات ہے موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد کی بھی ضرورت ہے تو انبیاء کرام دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں موت سے پہلے کی ضرورت ہے اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ حسن معاشرت سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کی معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ کا جینا جینا اچھا ہو جائے نے مدینہ مانو سے فرمایا تھا کون عباد اللہ یہ خوانا اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو یہ ماشا اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ نے کیا کیا حقوق بتائے ہیں ہاں، وہ جاننا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم دین نازل کیا کہ ایمان کی وجہ سے جو جو حقوق اور تقاضے قائم ہوتے ہیں اس کی ادائیگی علم کے بغیر نہیں ہوگی کیونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت ایمان کا تقاضا اطاعت ہے آمین باللہ مانا عطی اللہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے جان سے مال سے ہر طرح سے کامل اطاعت اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم چاہیے ورنہ اطاعت یا ناقص ہوگی یا اطاعت میں گولو ہوگا جی ہاں اس لیے اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور وہ اطاعت کی دعوت دیتے ہیں فتق اللہ وطیون فتق اللہ وطیون جی ہاں کہ وہ علم و عمل سے دونوں سے دعوت دیتے ہیں اپنے دعوت دیتے ہیں اپنے علم سے بھی دعوت دیتے ہیں دونوں طریقے سے سکھاتے ہیں تاکہ زندگیاں مقصد پر آ جائے اس اس لیے علم کی رعایت یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں وہ اور اللہ نے جن جن کے جو حقوق ہم پر قائم کیے ہیں وہ یہ ادا ہو جائے انسانی زندگی کے چند شعبے ہیں زراعت تجارت حکومت اور اجرت یہ چار شعبے ہیں نا اجارہ یہ شعبے ہیں معیشت کے اس پر ہماری معیشت چل رہی ہے حکومت کا شعبہ تجارت کا شعبہ زراعت کا شعبہ اور مزدوری کا شعبہ اجرت ان یعنی کا اسباب نہیں ہے تو یہ اجرت سے کام ان کا کام کرے گا ہاتھ کام کی محنت یہ چار شعبے ہیں زندگیوں کے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علوم نازل کیے ہیں ان میں چاروں شعبوں کے مسائل ہیں چاروں شعبوں کے مسائل ہیں اس میں یہ تو یہ چار شعبے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں اس میں ان چاروں شعبوں کی رہبری ہے ہاں یہ شعبے کیسے چلیں گے اور شعبے والے دوسروں کے ساتھ کیسے رہیں گے اس کے احکام ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں اللہ کی عادت ہے کہ اپنے طرف سے ذمہ داری بتائیں گے کہ یہ کرنا ہوگا اور اس کرنے پر ہم آپ کو یہ دیں گے وہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے تو جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اس کو فضائل کہتے ہیں اور جس میں کرنے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں اس کو احکام کہتے ہیں بس میری سمجھ رہی ہے جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اسے فضائل کہتے ہیں اور جس میں کرنے کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے اس کو احکام کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمارے پاس احکام بھی آتے ہیں اور پھر احکام پر کیا ملے گا اور احکام ترک کرنے پر کیا سزا ہوگی وہ بھی ہے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرے اپنی ذمہ داری کی حفاظت بھی کرے اور اپنا کام بھی کرے یہ نہ کرے کہ اپنے اپنے آپ کو برباد کرے نا فرمانی کر کے ہاں۔ بلکہ داری کر کے اپنی دنیا اور آخرت سیدھی کرے ہاں۔ کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے پھر آخرت میں بھی جانا ہے ایسا تو ہے نہیں کہیں ختم ہو جائیں گے ہاں۔ اس لیے اول تنظور و ماں کا دمت جگت ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے کل کے لیے کیا کیا ہے کیونکہ کل نتیجے کا نام ہے کل کو نتیجے آئیں گے جی ہاں تو اس کے لیے کیا ہوا ہے اس کے لیے ہم کو یہ ذمہ داریاں دی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی ذمہ داری دی اور یہ احکام چار شعبوں کے ہیں چاروں شعبوں کے احکام بھی ہیں اور چاروں شعبوں کے فضائل بھی ہیں ہاں۔ تجارت کے فضائل ہیں تجارت کے مسائل تو تجارت نئی دنیا نہیں ہے یہ دنیا کے لیے تجارت کرتے ہیں ایسے مزدوری کہ نری دنیا نہیں ہے حکومت نری دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تمام شعبے ایسے دیے گئے ہیں کہ اسے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی یہ علم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا یہ جو چار شعبے ہیں معیشت کے اس میں اللہ کا بندہ بن کر جینے کا کیا طریقہ ہے ایک تو باغی بن کر زندگی گزارے جیسے فرون حکومت میں باغی بنا قوم آد اپنی قومی قوت میں باغی بنی قوم سبا اپنی زراعت میں باغی بنی قوم شعبے تجارت میں باغی بنی یہ باغیوں کا گروہ بنا اپنے شعبوں میں جی ہاں اور ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آ گئے ہیں بے دمبے ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے یعنی ان کی سزا نے بتائیے میں اگر رکھنا میں سکنا یا کسی کو ڈبایا کسی کو پانی میں دھنسایا علاقری یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں اب ذمہ داری ادا نہیں کی ہے وہ اپنے شعبے میں نامراد ہو گئے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے بھی دیے اور ان شعبوں میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی دیے تاکہ جو ان شعبوں کو چلاوے ان کے حقوق کے ساتھ چلاوے تو وہ اپنے شعبے میں اپنے حقوق قائم کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا مسلمان تو پہلے سے ہے ہی اب اپنا شعبہ چلا رہا ہے اور اس شعبے میں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ اپنے شعبے سے ہی کامیاب ہو جائے گا صدق الامین مان نبی تجارت کے شعبے میں ہے اور وہ تجارت میں امانت دار ہے کیونکہ معاملات میں امانت داری دیکھی جاتی ہے یہاں معاملہ اور معاشرت میں احسان دیکھا جاتا ہے وہ معاملات میں ہے تو وہ معاملات میں تاجر ہے اور امانت دار ہے تو اس کی کامیابی کی بشارت دے دی وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنے امانت داری کی وجہ سے تجارت میں ہاں، اس طرح حاکم کہ حاکم کہ حاکم انصاف قائم کر کے حقوق دلائے گا لوگوں کے ظالموں سے حقوق دلائے گا مظلوم کے لیے جی ہاں یہ اس کا اس کا کام ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے ظالم سے حق دلواوے جی ہاں۔ تو ایسا ایسا حاکم وہ امام عادل کہلاتا ہے وہ اللہ کے کے شاعر کے نیچے ہوگا وہ مسجب الدعوات ہوگا ہاں۔ یہ روزدار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے اور عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر وہ پابند ہے تو یہ ہر شعبے کے فضائل ہے مزدوری کے فضائل ہے یہ نہیں کہ وہ بےچارا اپنا دل تنگ کر کے مزدور کیا کرو ایک پیٹ ہے دو ہاتھوں کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ مزدور اپنے مزدوری میں اگر دیندار ہے تو وہ اپنے مزدوری سے کامیاب ہو جائے گا اس کی مزدوری کے فضائل ہے حدیث شریف میں ہے کہ من کا لمبے عمل ہمسا مغفور لہو کہ جو مزدور اپنے شام کو محنت مزدوری کر کے وہ سک کر کے چور ہو جائے گا اور واپس جائے گا گھر کہ اسی وقت اس کی مفرت ہو جائے گی تو ایسے تاجر ہیں ایسے زمیندار ہیں ایسے حاکم ہیں ہر شعبہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ ہمارے لیے ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں شعبے میں کیا ملے گا شعبے میں یہ ملے گا شعبے میں کئی شرح ہو گئے تو شعبے کے احکام ہیں شعبے کے احکام ہیں یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ نے ان تمام علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے کیوں یہ تمام علوم پہنچانے کے لیے ہیں پہنچانے کے لیے بل ضلع الیکٹ یہ حکم تھا آپ کے لیے کہ جو جو آپ پر آوے آپ اس کو پہنچاؤ ہر شعبے والے کو اس شعبے کا علم اور اس شعبے کے چلنے کے طریقے نبی کسی میں دونوں ہیں کہ اس شعبے میں طریقے کیا ہیں اور حکم کیا ہے تو حکم بھی پہنچاوے اور حکم پہنچانے کے طریقے بتا جیسے ہم عام لوگوں کو بتایا تسلو کما رہی تمہوں نے اصلی ہم کو نماز بھی پڑھائی اور نماز کا طریقہ بھی بتایا پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج میں وہ لایا ہوں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ مجھے دیکھنا نماز پڑھنے کے طریقوں کے لیے مجھے دیکھنا کیونکہ جبریل نے آپ کو نماز کے طریقے سکھائے پھر نماز اس طرح پڑھی جائے گی جی ہاں تو باپ کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے گی اس طرح تمام شعبے تمام شعبے آپ کو دیکھ کر کے جی، کہ آپ نے اس شعبے کے لیے کیا رہے چونکہ نماز جو ہے وہ تو جسمانی ہے جسم سے ہی ادا ہوتی ہے جس میں مال کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی دوسرے اجزاء کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھ لینا جی ہاں۔ باقی شعبے کہ باقی شعبوں کے لیے علم کی ضرورت پڑی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اپنے اعمال سے بھی جوڑا ہے اپنے علم سے بھی جوڑا ہے آپ کی دعوت آپ کے علم سے بھی جڑی ہوئی ہے اور آپ کے اعمال سے بھی جڑی ہوئی ہے ہاں جانی عبادتیں مالی عبادتیں ہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم دیے اور علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے دعوت سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے ایک تو دنیا کا رواج ہے کہ بات پہنچا دی جیسے آج ہو رہا ہے میں یہاں بول رہا ہوں پتہ نہیں کنگا جائے گا ہاں رواج ہے رواج ہے اس لیے اس میں کوئی ترقی یہ روایتی چیزوں میں ترقی ہوتی نہیں کام کی ترقی نہیں اور کام والوں کی تربیت میں بے سود ایک چیز ہوتی ہے بے فائدہ ایسا رواج ہے رواج میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے رواج میں کوئی قربانی بھی نہیں ہے رواج میں کوئی طریقے بھی نہیں ہے ہر برادری کا ہر قوم کا اپنا اپنا رواج اس لیے جب نبی آتا ہے تو وہ رواج مٹاتا ہے رواج کو مٹائے گا اور طریقے دے گا کیا دے گا طریقے دے گا حکم تو خدا دے گا طریقہ نہ بھی دے گا اس لیے حکم ایک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے طریقے بہت ہوتے ہیں حکم ایک اور طریقہ بہت طریقے کے بہت ہونے میں آسانی ہے کیونکہ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں تو ہر ایک کو اپنے حالت کے حساب سے طریقہ ملا یہ مریض ہے تو مریض کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے یہ مسافر ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے یہ خوف میں ہے تو اسے خوف کی نماز کا طریقہ الگ ہے حالات متعدد ہوتے ہیں تو طریقے بھی متعدد ہوتے ہیں تو آسانی ہو گئی ورنہ سب کو ملٹری کی طرح ایک ہی طرح رہے گا تو کتنا مشکل ہو جائے ہاں نہ بولو ملٹری والے ایک پاؤں اٹھاؤ سب تو وہ سب ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ہاں ایسا نہیں جی ہاں حالات مختلف ہوتے ہیں تو آسانیوں کے لیے طریقے بھی مختلف یہ آسانی ہو گئی یورید اللہ دیکھو ملوث حالات جانے اور طریقے نہ جانے تو دین دشوار ہو جائے گا ہاں آج جو ہم پر دین دشوار ہے اس کی وجہ یہی کہ حالات تو ہمارے ساتھ ہے وہ طریقے معلوم نہیں ہاں اس لیے اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے اس علوم کی آپ نے دعوت دی ہے اور دعوت اس طریقے سے نہیں تھی کہ آ جاؤ بلکہ دعوت دینے کا مخصوص طریقہ اپنایا سب سے پہلے اللہ پر یقین کی دعوت دی کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو وہ ایمان کی دعوت ہے ایمان کے بعد عبادت کی دعوت کہ اللہ سے رابطہ بندوں کا صرف عبادت کا ہے کسی رشتہ داری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اپنا عبادت کا مسئلہ صحیح کرو تیسری بات کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بتایا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے خود اللہ نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہاں کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا وما آنا بے اللہ مل کہ میں بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے سامنے یہ بات ہوگی تو پھر حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی ظلم حرام ہے ظلم حرام ہے تو انصاف واجب ہے ہاں تو ظلم کے مقابلے میں انصاف ہی ہوتا ہے تو انصاف واجب کیا ہے جی ہاں کہ انصاف سے رہو آپس میں بندوں میں اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو بندوں میں انصاف سے رہو یہ حکم ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان ان اللہ حیام اور احسان اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتے آپس میں اور اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص اللہ مغل اللہ الدین تو ان کو یہی حکم ہے اللہ کی عبادت میں مخلص بن کر کے رہے اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص ہے مخلوق کا معاملہ ہے تو انصاف اور احسان یہ ہمارا طریقہ ہے یہاں جی ورنہ تو دنیا میں ظلم ہی ظلم تھا تو اب بھی وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ سارے طریقے مٹ گئے جو ظلم کے تھے ہاں کیونکہ آپ نے اس کی دعوت چلائی تھی اور دعوت چلانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو اس بات کا یقین دلایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی سے کامیابی ہوگی دوسرے طریقوں سے کامیابی نہیں ہوگی اسی سے کامیابی ہوگی ایک ہی طریقہ ہے جیسے ایک اللہ ہے اور اس کے حکم ہے ایسے ایک نبی ہے اب اسی کا طریقہ چلے گا ہاں، دوسرے طریقے اس کے خلاف میں وہ نہیں چلے تو اپنے طریقے کی آپ نے دعوت دی ہے جیسے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اور دعوت دینے میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہے ایک تو دعوت دینے میں آپ کے اخلاق استعمال ہوئے ہیں آپ کی دعوت جو کامیاب ہوئی ہے آپ کے پاس مال تھا نہیں کہ لوگوں کو مال دے کر متوجہ کرے جی ہاں جتنے باطل کے طریقے ہیں ان کے مال سے مرتبوں سے عورتوں سے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے یہ باطل کے طریقے ہیں جی ہاں یہ چیزیں یہ چیز ہے آپ کو مال بھی دینے لوگ آئے تھے کہ نہیں میرے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں میں تو یہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا من کانا للہ کان اللہ علو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا تو آپ نے اپنی دعوت کو ایک تو اپنے اخلاق سے سمجھائی دوسرے اس کے فضائل سے سمجھائی ہاں تو میں اللہ کی بات مان کر چلنے میں کیا ملے گا اور اللہ کا حکم توڑ کر یا چھوڑ کر کرو گے تو کیا ہوگا یہ دونوں باتیں بھی سمجھ اللہ حکم چھوڑ دیا اللہ کا حکم توڑ دیا اس پر کیا ہوگا تو وہ بھی بتایا اور حکم مان کر کے چلنے پر کیا ملے گا وہ ملے گا اس کو فضائل کہتے ہیں فضائل دلوں میں یقین پیدا کرتا ہے کیونکہ اردو سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو زکات روکے گا اس کو یہ سزا ہوگی کہ اس کے مال کو شام بنایا جائے گا زکات روکنے والے کے مال کو سام بنایا جائے گا ہاں یہ وہی ہے اور زکات ادا کی ہے تو کہ اس کا مال قیامت کے میدان میں سورت کی گرمی میں سایہ بنے گا کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا یہ حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اگر انہوں نے صدقہ کیا ہے تو سایہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا ہاں ایسے قبر کی تپش کے بارے میں ایک روز فرمایا کہ قبر میں تپش ہوگی جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے گھروں میں تپش ہوتی ہے کہ قبر میں تپش ہوگی کہ تپش کا کیا علاج ہے اور میں صدقہ دینا کہ صدقہ دو گے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی صدقہ کرو گے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی یہ اس کو فضائل کہتے ہیں اس کو کیونکہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ مجھے قبر میں ٹھنڈک آوے مجھے میں ہوا ہے یہاں میرے مال کی حفاظت ہو جاوے دنیا میں یہ فضائل کہلاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک علم فضائل کا ملا ہے اور یہ سب کے لیے ضروری ہے عمل کرے گا تو اس کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہونا ضروری ہے اگر اپنے عمل کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی تو اپنے عمل کو ضائع کرے گا ہاں یعنی ادا نہیں کرے گا اور اگر فضیلت میں اور فضیلت معلوم نہیں ہے تو کرے گا تو نہ کس کرے گا میں نے تو کر لیا میں نے تو کر لیا جیسے آج ہو رہا ہے ہاں اور جب اس کو فضائل معلوم ہوں گے اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو تو جس کو اپنی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے وہ اپنی چیز برباد نہیں کرتا فائدہ ہے جس کو اپنی چیز کی قیمت معلوم ہو تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت کے حساب سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کو اپنے عملوں کی قیمت بتائیے تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھے اس کی حفاظت کرے حفاظت کرو حافظ السلوات سلوار نمازوں کی حفاظت کرو نماز قائم بھی کرو نمازوں کی حفاظت کرو جی ہاں تو حفاظت کا بھی مسئلہ ہے قائم کرنے کا بھی مسئلہ ہے دین میں تو ایسے ایک تو فضائل کا علم دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کا احساس پیدا ہو ہاں کہ میرا عمل برباد نہ ہو جاؤ کہ تمہاری نماز تو نہیں ہوئی ہمارا حج نہیں ہوا مطلب حج برباد ہو گیا اس بربادی سے بچنے کے لیے ایک تو فضائل کا علم دیا تاکہ اس قیمت سمجھے حفاظت کرے دوسرا طریقوں کا علم دیا کہ اس طریقے سے کرو تاکہ فضیلت ملے طریقے کے خلاف کرو گے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے نماز طریقے کے خلاف ہے تو وہ منہ پر ماری جاتی ہے وہ اوپر ہی نہیں جاتی وہ کیوں کہ وہ طریقے پر ہی نہیں ہے یہ مل کر کے دین بنتا ہے ایک فضائل کا علم طریقوں کا علم یہ بن کر اس سے دین بنتا ہے زندگیوں میں اس لیے ان دونوں کی دعوت بھی ہے کہ اپنے عملوں کے فضائل بھی جانو اور اپنے عمل کا طریقہ بھی جانو طریقہ سمجھانے کے لیے رسول آتا ہے اور کمر کی قیمت سمجھانے کے لیے رسول آتا ہے اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ عمل کے طریقے بھی جانے عمل کی فضیقت بھی جانے اور امت کو یہ بتائیں تمہارے عمل کی یہ قیمت ہے اور تمہارے عمل کا یہ طریقہ ہے یہ دونوں بتاتے دھیان چل اللہ کی فضیلت بھی بتائی کا طریقہ بھی بتایا یہ سب زیادہ محبوب عمل اللہ کو سدا ہے قرب اللہ کا جو ہے میں ملتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں سدوں کی وجہ سے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے سات آزا پر سدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں یہ طریقہ بتایا کہ مجھے سات پر سجدہ کرنے کا میرے پرور دیگان نے حکم دیا ہے یہ طریقہ ہوا یہ فضیلت ہوئی تو فضیلت کے جاننے سے قیمت پیدا ہوتی ہے طریقہ جاننے سے اس عمل کے اللہ کے یہاں حفاظت ہوتی ہے اس کو ادر مل جائے گا جی ہاں یہی علم کی گایت ہے کہ امت میں اس کے فضائل بھی آمیں امت میں اس کے طریقے بھی آمیں ہاں فضائل نہیں ہوں گے تو وہ اپنی قیمت ہی نہیں سمجھے گا قیمت کی تو ٹوٹی پھوٹی کر لے گا جیسے آج ہو رہا ہے ہاں آج ہو رہا ہے کیونکہ انہیں فضیلت معلوم نہیں ہے ورنہ جس چیز کی قیمت معلوم ہو تو جتنی بڑی قیمت اتنی بڑی اس کی حفاظت فائدہ ہے انسانی مزاج ہے کوشش بڑی قیمت رکھے تو اس کی بڑی حفاظت کرے گا تو یہ نہیں ہے تو پھر اس لیے اس دعوت میں ایک تو فضائل کہ امت کو فضائل سمجھائے جائیں تاکہ وہ اپنے عمل کو ضائع نہ کرے صدقہ دیا ہے کہ بلا دور ہو جائے گی صدقہ دینے سے کیا ہوگا کہ کوئی بلا فاند کر کے آ نہیں سکتی سب کو فاند کر کے جیسے باؤنڈری گھر کے سامنے ہے تو کوئی جانور آئے گا خرانگ کر کے نہیں آ سکتا اس میں صدقہ دیا گیا ہے تو صدقے کو پھان کر کے کوئی بلا آ نہیں سکتا یقین دلایا تو فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے ذریعے سے طریقہ صحیح ہوتا ہے یہ دونوں اپنے اندر اور امت کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے اس لیے ان علوم کو دعوت سے جوڑا گیا ان کی دعوت دی ہے اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے فضائل بیان کیے اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی بیان کیے اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے فضائل اس لیے مقدم ہے کہ اس اس کو کی قیمت سمجھنے کے کام اتنا قیمتی ہے تو پھر مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ یہ قیمتی چیز ضائع نہ ہو جائے میری نادانی کی وجہ سے کیونکہ آدمی کی نادانی کی وجہ سے ایک اچھی چیز ضائع ہو جاتی ہے کہ حلوہ بنانے بیٹھا تھا اور بنانا آ گیا نہیں آیا تو بگڑ گیا ہوتی ہے نادانی کی وجہ سے بگڑتی ہے جانتا نہیں تھا تو نہ جاننے سے چیزیں بگڑتی ہیں اسے نہ جاننے سے طریقے بگڑتے ہیں اسے طریقوں کی دعوت دی ہے طریقوں کے فضائل بتائے ہیں یہ چیزیں امت میں عام کرنی ہے ہاں اگر یہ چیزیں امت میں ہوگی تو ہر آدمی اپنا عمل کا طریقہ بھی جانے گا اور اپنے عمل کی فضیلت بھی جانے گا ہاں، اس لیے فضائل کو عام کیا گیا فضائل کو ہر ایک پڑھے ہر ایک سنے اور مسائل مخصوص علماء کے ساتھ اور حالات کے ساتھ مسائل حالات کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مسئلہ وہ پوچھے گا جس کو حالت پیش آئی ہو تو وہ مسئلہ پوچھے گا نا حالت نہیں آئی ہے تو کیوں پوچھے گا نماز تو ہو گئی سب کو کچھ نہیں لیکن کوئی بات ہو گئی نماز میں تو مسائل کا تعلق حوادث سے ہے نماز میں میں نے یہ کر دیا حج میں میں نے یہ کر دیا تو میرا حج کا کیا حکم ہے اب مسئلہ کھڑا ہوگا تو مسائل کا تعلق حوادث سے ہے اور حلق کے حوادث سے الگ الگ ہے اس نے کہا مسائل جس کو پیش آوے وہ علماء سے پوچھا کرے یا کتابوں سے اس کا مسئلہ معلوم کیا کرے تاکہ عمل ضائع نہ ہو ہاں، کیونکہ طریقے تو سب کے لیے ایک ہی ہے جی ہاں تو طریقوں کا تعلق ہے تو علماء سے رجوع کرے اور فضائل کہ فضائل خود بھی سنے خود بھی سناوے خود بھی پڑھے خود بھی دوسروں کو پڑھائے تو فضائل سننے سے ترغیب ہوتی ہے اور جب ترغیب کے بعد عمل کے لیے تیار ہو تو کس طریقہ سے ہوتا ہے یہی طریقے سے کرو اس لیے اس میں یہ دونوں باتیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دعوت چلائی ہے دعوت اس لیے چلائی ہے کہ دو لوگ دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جن میں طلب ہے وہ تو خود ہی آ کے پوچھیں گے سیکھیں گے معلوم کریں گے ہاں شروع سے ایک قسم وہ ہے جن میں طلب ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں اس کا کیا طریقہ ہے ہاں۔ تو جو طلب لے کر آئے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سکھاؤ ان کو بتاؤ جی ہاں شروع سے جب سے آپ کی دعوت چلی ہے ارشاب صوفہ بطور طالب علم کے رہتے تھے مسجد میں پھر جب کام بڑھا تو لوگ آنے لگے تو ان کو مسلمانوں کے ان کے محلوں میں ان کی مسجدوں میں بھیجا جا جاتا جیسے آج بھیجا جاتا کہ تم ان کو لے جاؤ اور اگلی جمعہ تک رکھنا اور ان کی جو جو حاجتیں ہیں سیکھنے کی وہ پوری کرنا پھر اگلی جمعہ کو ہم کو بتانا کہ کیا ہوا ان کا تو وہ لے کر آتے تھے ایک استوانہ ہے مسجد نب میں اس کا نام ہے تو وفود کا یہ مطلب ہے جو جو وفود باہر سے آئے ہیں جن سیکھنے سمجھنے کے لیے ان کو یہاں ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی یہاں ابو سے جب تعمیریں ہوئی تو یادگار کے طور پر وہاں سکون بنا ہوگا تو اس پر یہ لکھے کہ یہاں تاکہ یادگار رہے اور سیرت سامنے رہے سیرت سامنے رہے اب تو وہ بات رہی نہیں تعمیرات کی ترقیاں ہو گئی اس لیے طریقے اوجل ہو گئے تو کہتا وہ خود آتے تھے تو وہ خود پچھلے آتے تھے ہاں، ان کو محلوں میں رکھا تھا پھر یہاں کر دیتے تھے انہوں نے سیکھ لیا سمجھ لیا تو ان کو گھر جانے کی اجازت جاؤ اور اسی طرح کام کرنا جس طرح یہاں دیکھا ہے تو لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جاتا تھا دین کیونکہ لوگوں میں طلب تھی کہ آپ کی دعوت سے لوگوں میں طلب آئی لیکن جب لوگوں میں طلب نہ ہو تو, تو لوگوں میں طلب نہ ہو تو آپ دعوت کا کام کریں گے یعنی ان کے پاس جا جا کر کے ان میں یہ شعور پیدا کریں گے زندگی کا ایک مقصد ہے زندگی کی ایک ذمہ داری ہے مال جان اسباب اللہ تعالیٰ نے غفلت کے لیے نہیں دیے ہیں عبادت کے لیے ساری چیزیں دی ہیں یہ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود آتے تھے ان کے تو تعلیم تربیت ہوتی تھی اور نہیں آتی تھی تو آپ اپنے وہ خود آپ اپنے وہ خود اور وہ خود کے ذریعہ سے ان کو تعلیم دی جاتی تھی عقائد کی اعمال کی اخلاق کی ان کے پاس رہ کر کے تعلیم دیتے تھے پہنچا کر کے نہیں آ جاتے تھے جی ہاں بعد بعد مرتبہ چھ چھ مہینے رہتے تھے کیوں کہ ضرورت تھی اس لیے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے حضور کو نہیں دکھایا بلکہ آپ کی جماعتوں کی وجہ سے آپ کے وقوع کی وجہ سے ان کو دعوت پہنچ گئی وہ مسلمان ہو گئے پھر جب حج میں یا کسی سفر میں حضور کو دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اندر رسول اللہ ہاں ہوتی تھی کہ ہے رسول مل گئے ورنہ وہ رسول جسے ہم ایمان لائے ہیں وہ بھی ایمان لاتے تھے بغیر دیکھے یہ کیوں یہ دعوت چلائی گئی وہ خود بھیجے گئے تھے تو ایسے لوگ اس زمانے میں تھے جسے آپ کو دیکھا نہیں اور سفر میں دیکھا ہاں اب یہ اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کے نبی ہے آج بھی یہی بات ہے ہماری جو لوگ طلب والے ہیں وہ تو آتے ہیں طلبا آتے ہیں سیکھتے ہیں پوچھتے ہیں یاد کرتے ہیں یہاں جی اور ترتیب کے مطابق طریقہ کار کے مطابق علم لے کر جاتے ہیں مگر وہ تھوڑے ہیں ایک طبقہ امت کا وہ ہے کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے ہاں، کوئی خبر نہیں ہے تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے جیسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے ایسے امت میں حرکت آئے گی آپ کی دعوت کی آپ کی تعلیم کی تو وہ چاروں طرف پھیلے گی اسلام کی مثال چکی کی مثال ہے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے کہ چکی کا ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے ایک پارٹ ثابت رہتا ہے ایمان اور اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ بھی رہو جیسے نیچے کا پارٹ ہوتا ہے اور اپنے دین کے لیے متحرک بھی رہو تاکہ جو علوم دیے گئے ہیں جو اعمال دیے گئے ہیں جو اخلاق دیے گئے ہیں جو ماحول دیا گیا ہے وہ ماحول حرکت میں آئے وہ علم حرکت میں آوے وہ اخلاق حرکت میں آوے اگر یہ نہیں ہوگا تو جن طبقے میں ہے وہ طبقہ جب تک رہے گا یہ چیز رہے گی جب یہ طبقہ دنیا سے جائے گا پھر نہیں ہاں۔ اس لیے جن کے پاس ہے ان کو حرکت کی دعوت دی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو طلب کے لیے تیار کیا دعوت طلب کے لیے ہوتی ہے تو ان کو تو دعوت دی ہے کیا ہے علم پر آؤ علماء پر آؤ دین پر آؤ اور علماء کو متوجہ کیا ہے دین کو کو کہ کہ ان دو یہ آئے ہیں انہوں نے وصیت فرمائی تھی لوگ آئیں گے میری وصیت کو دھیان میں رکھنا جی ہاں تو آج بھی کہ امت میں ایک طبقہ ہے جو متوجہ ہے اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے ہر جگہ جو متوجہ ہے اس لیے ان کو توجہ میں لانے کے لیے اور ان کو ماحول بنانے کے لیے یہ راستہ دیا ہے دعوت فضائل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت فضائل کے ساتھ اور دعوت اخلاق کے ساتھ اور دعوت قربانی کے ساتھ یہ اس کے ترکیبی اجزا ہیں ایسے وہ مرتب ہوتی ہے کہ دعوت اخلاق سے مجھ سے کچھ نہیں لینا ہے ان کو ایک چیز دینی ہے اور اخلاق سے دینی ہے ان کی جہالت پر صبر کرنا ہے وہ جہالت بھی کریں گے تو جہالت پر صبر بھی کریں گے اور ان سے کچھ نہیں لیں گے ہاں، اپنا کھائیں گے اپنا خرچ کریں گے اور ان کی خائی کریں گے یہاں کیونکہ مذہب میں خائی ہے دین و نسیہ اس طرح تو اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا اس دور میں اس لیے کی ذمہ داری سب پر ڈالی ہے علماء کرام تو اپنی ذات سے خدمتوں میں ہیں ہی پہلے سے ہر جگہ ہر جگہ آج سے نہیں پہلے سے کہ وہ اپنی خدمتوں میں ہوتے ہیں اگر جیل میں بھی ہوتے ہیں تو جیل میں بھی خدمت جیل میں تعلیم الاسلام پڑھا دیتے ہمارا ہاں، تو کام ہی یہی ہے ہمارا تو یہی کام ہے پڑھائیں گے سکھائیں گے بتائیں گے ہاں لیکن سکھائیں گے بتائیں گے ان کو جو طلب والے اور جو بے طلب ہے ہم کیا کریں گے ان کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں ان میں طلب پیدا کرائیں گے تو دعوت طلب پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دعوت میں فضائل بتائے جاتے ہیں سے پیش پیشہ تو وہ مانوس ہوتے ہیں وہ مانوس ہوتے ہیں اور مانوس ہو کر پھر جس مقصد کے لیے ان سے ملنا جلنا ہوا ہے اس مقصد پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ امت کو اپنے حرکت بھی دی ہے اور امت میں سبات قدمی کی بھی دعوت دی ہے کہ اپنے علم علم کا بھی یہی تقاضا ہے علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر عالم اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہے کما ملتا ومن تاب معاکا کا اے ومن آمن معاکا کا تو استقامت کی دعوت نبی کو بھی ہے اور استقامت کی دعوت جو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی بات جو لے رہے ہیں ان کو کہ وہ بھی استقامت سے نبی بھی استقامت سے رہے تو ایک ذمہ داری علم کی اپنی ذات سے اپنے علم کا پابند کرنا یہ ذمہ داری ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ عالم اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع کر رہے ہر ہنر والا اپنے ہنر کے اصولوں کا تابع ہوتا ہے اگر ہنر میں اپنے اصول کی حفاظت نہ کرے تو اس کا ہنر کامیاب نہیں ہوگا جی ہاں ایسے اس علم میں کہ ہر عالم اپنے علم سے اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کرے نیت میں عمل میں ترتیب میں تینوں چیزوں میں کیونکہ نبی کی طرف سے تینوں چیزیں ملتی ہیں عمل بھی ملتا ہے نیت بھی ملتی ہے اور ترتیب بھی ملتی ہے ترتیب بھی ملتی ہے جیسے نماز کی ترتیب ہے نہیں کہ نماز میں قیام رکو شدہ اور قاعدہ یہ چار ارکان ہیں چاروں ارکان کی ترتیب ہے پہلے قیام ہوگا پھر رکو ہوگا پھر شدہ ہوگا پھر قاعدہ ہوگا یہ ارکان ہے ارکان کی ترتیب ہے اور حکم ہے کہ سلو کما رہی تو نہیں ہو سکے ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو دیکھا ہے تو نبی کے ذمے حضرت فرماتے نبی کے ذمے ہوتا ہے عمل بتاوے نیت بتاوے ترتیب بتاوے تو جو عمل اس طریقے سے ہوگا وہ عمل صحیح ہوگا کہ نیت بھی صحیح عمل بھی صحیح ترتیب بھی صحیح اسے بنتی ہے شریعت اسے بنتی ہے شریعت بنتی ہے ہاں، ہر ایک کے لیے یہ نبی سکھاتے ہیں اور جن کے پاس علم ہے وہ اس کو سیکھے ہو جائیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے کہ ان کو سیکھنے کی دعوت دو ان کو سیکھنے کی دعوت دو اور کیسے دعوت دو گے کہ فضائل سے اخلاق سے قربانی سے تو پھر وہ سیکھیں گے ہاں، کیونکہ اردو سے پہلے جاہلیت تھی جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں تو جاہلیت ہی تھی تو جاہلیت کو کیسے توڑا جہالت سے توڑا جاہل کے ساتھ جہالت کی جاوے تو جھگڑا بڑھ جائے گا جی ہاں کہ نہیں جہالت سے نہیں توڑا بلکہ علم سے اخلاق سے توڑا ہے جہالت کے مقابلے میں علم دیا جہالت کے اخلاق دیا تو لوگ قریب ہو گئے جو نرم تھے وہ پہلے آئے پھر جو ان کے بعد کے تھے وہ بعد میں آئے جو شدید تھے وہ بعد میں آئے جو شدید تھے وہ دیر سے آئے انہوں نے شدت اختیار کی ہمارا شدت ہے نہیں دو ہاتھ بچتی ہے دوسرا ہاتھ تو ہے نا شدت کرنے کے لیے تو آخر میں وہ بھی آ گئے ہاں اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے کام آ رہا اس لیے آپ حضرات سے اس کام میں تعامن جہا جاتا ہے تعامن آپ خدمت نہیں ہیں علماء ہمیشہ ہر زمانے میں خدمت نہیں رہے امت کی جی ہاں تو اہل خدمت سے تعاون جہاں جاتا ہے یہ کام بڑھ گیا ہے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں دیکھتے نا مجمع بڑھ رہا ہے روز روز ایان ساری دنیا ہاں اس لیے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات تعاون آپ ہیں اہل خدمت میں خدمتوں میں ہیں ہے تو یہ خدمت اور صحیح اس لیے اس تعاون کی یہ شکل ہے کہ اہل علم حضرات جو ہیں اپنی مصروفیتوں میں ایک مصروفیت اور بڑھاوے اور ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اندرون ملک میں اندرون ملک میں ایک ایک سال لگائیں اور اس کام کو بل فیل سمجھے ہر آج کے ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے یہ کوئی ملٹری سسٹم نہیں ہے سارے ایک ساتھ پانگ اٹھاؤ ایک ساتھ اٹھاؤ بلکہ صلاحیتوں کو حق پر لگوانا ہے صلاحیتوں کو ہگام ہو خواش ہو ان کی صلاحیتیں حق پر لگے یہ دعوت کی غرض ہے حضور فرماتے تھے انا سو کا لوگ اپنی جگہ اسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے سونا کان نیچے ہوتا ہے اگر کھو دو تو ملے نہیں تو مٹی کے نیچے پڑا رہے ایسا صلاحیتیں بہت ہیں اگر یہ صلاحیتیں حرکت میں آ گئے تو ان کی صلاحیتوں سے بڑا نفع ہوگا ہاں جی ہاں بجائے اس کے کہ وہ جامد رہیں جمود کا نفع نہیں ہوتا اتنا جتنا حرکت کا نفع ہوتا ہے اس لیے اسلام میں حرکت بھی ہے سبات قدمی بھی ہے جیسے میں نے کہا اس لیے آپ حضرات سے تعاون جہا جاتا ہے اس کام میں ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اور اس کام کو سمجھیں اور اندر اتر کر کے دیکھیں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کے مطابق اس پر چیز کھولتا ہے حضرت بکر پر ایک چیز کھلی حضرت عمر پر ایک چیز کھلی نہیں کسوں میں ہاں کہ ابو بکر نہ ہوتے تو جہاں تو مدینہ آپ کی پٹھی ہو جاتا وقت سنبھالنے والے کے کون تھا کہ وہ ابو بکر کی صلاحیت جی ہاں تو صلاحیتیں اللہ نے امت میں بہت رکھی جی ہاں بہت اس لیے ان صلاحیتوں کا استعمال یہی ہے کہ ان کو اپنی ترقی کے لیے بھی اور امت کی ہمدردی کے لیے بھی استعمال کیا جائے اپنی ترقی استقامت میں ہے اور امت کی ترقی ان کے لیے محنت کرنے میں ہے امت کے لیے محنت کرنے میں امت کی ترقی ہے ابھی ہم امریکہ گئے تھے تو پانچ سو پانچ سو مسجدیں نیو یارک میں ہے بڑی بڑی مسجد اور بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں بخاری شریف کے اور بڑی بڑی کتابوں میں نے اسی میں ایک سال لگا انیس سو اسی میں ایک سال لگایا تھا کچھ نہیں تھا بنجر ایک دم مسجدیں بھی نہیں لوگوں کے گھروں میں گش کر کے ہم لاتے تھے لوگوں کو بٹھاتے تھے اسلامک سینٹر ہوتے تھے شادیاں وغیرہ کے لیے اور کچھ نہیں اتنا بڑا فرق آ گیا لوگوں میں طلب آ گئی لکھتا ہے کی کتابیں وہ سب چیزیں پانی پڑا تو پانی پڑنے سے سب چیزیں اگتی ہیں ہاں تو ایسے یہ ہے کہ یہ محنت ایک ایسے جس پانی پڑے گا تو الماء کل ہے ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا اللہ کرتا مادی پانی سے مادی چیزیں زندہ ہوتی ہے مانوی پانی سے مانوی چیزیں زندہ ہوتی ہے علم عمل اور یہ چیزیں یہ اللہ زندہ کرے گا اس لیے آپ حضرات سے ایک ایک سال کی درخواست کہ اس کام کے لیے اندرون ملک میں پہلے ایک سال لگائیں اور اپنی ذات کو اس میں استعمال کر کے دیکھیں جیسے دو ہتھیلیاں استعمال ہوتی ہے تو اندر سے گرمی آتی باہر سے نہیں حرکت کی وجہ سے کے کی گرمی آتی ہے ایسے جب حرکت کرے گا آدمی اپنے اس پر کچھ جگہ کھلے گی اپنے اپنی محنت کے مطابق ہاں اس لیے حکیم حاضر بن جاتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی اپنی محنت سے اپنی اپنے اپنے ہنر میں ترقی کرتا ہے کیونکہ اس کی ذات اس میں لگی ہے ایسے اس علم میں اور اس محنت میں اپنی ذات لگائیں گے تو اس لائن کی ترقیاں ہوگی آپ بتائیں اس کے لیے ایک ایک سال اندرون ملک میں دینا ہے اور ایسی ترتیب سے دینا ہے کہ جس شعبے میں اور جس خدمت میں آپ ہیں اس کو اجاڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بنا کر کے جانا ہے آج کے آج جانا نہیں ہے